السلام علیکم میں آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم نے سیکوینسز کا ٹاپک شروع کرنا ہے اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے ریلیشنس کو انٹروڈیوس کیا تھا اور پھر ہم نے special kind of relations functions کو ڈسکس کیا اب سیکوینسز بیسیکلی ہم نوٹ کریں گے کہ sequences them self are special kind of functions پھر ہم نے سیکوینسز کی کچھ دوسری ٹائپس کو بھی اسٹڈی کرنا ہے مثلاً ہم ارتھمیرک سیکوینسز اور جیومیٹرک سیکوینسز ہم اسٹڈی کریں گے اب سب سے پہلے سیکوینسز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے میں کچھ اگزامپلز دیتا ہوں سیکوینسز کی میرا خیال ہے یہ سیکوینس کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا اور انٹیوٹیولی آپ کو پتا ہوگا کہ وٹ از اے سیکوینس یہ جو میں چند ایگزامپلس میں نے لکھی ہوئی ہیں they are simply list of elements جن کو ہم نے رو کی شکل میں لکھا ہوا ہے پہلی ایگزامپل میں ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں one two three four five دوسری ایگزامپل میں ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں four eight twelve sixteen twenty and so on اب یہ نوٹ کریں کہ فائیو کے بعد پہلی سیکوینس میں پہلی ایگزامپل میں فائیو کے بعد ہم نے تین ڈاٹس ڈالے ہوئے ہیں اسی طرح دوسری ایگزامپل میں ٹوینٹی کے بعد ہم نے تین ڈاٹس ڈالے ہوئے ہیں ان ڈاٹس کو ہم ایلپسس کہتے ہیں اور اس کو نارملی ہم ریڈ کرتے ہیں and so forth and so forth اسی طرح اب جیسے ہم پہلی ایگزامپل کو پڑھیں گے تو ہم کہیں گے one two three four five and so forth دوسری ایگزامپل کو ہم پڑھیں گے four eight twelve sixteen twenty and so forth اور تیسری ایگزامپل آ گئی two four eight sixteen thirty two so forth fourth example میں one one over two one over three one over four one over five and so forth fifth میں one four nine sixteen twenty five so forth اور لاسٹ ایگزامپل میں one minus one one minus one one minus one یہ ون اور minus one they are alternating and it goes on forever ایور اچھا میں اسپیسیفکلی چاہوں گا کہ ان ایگزامپل میں آپ کچھ پوائنٹس کو نوٹ کریں مثلاً جب ہم کہہ رہے ہیں پہلی اگزامپل کی بات ہم کر رہے تھے تو پہلی اگزامپل میں ہمارے پاس پہلی ٹرم کو ہم ون کہہ رہے ہیں دوسری ٹرم ٹو ہے تیسری ٹرم تھری ہے دوسری اگزامپل میں پہلی ٹرم فور ہے دوسری ٹرم ایٹ ہے اور تیسری ٹرم ٹویلو ہے اسی طرح چوتھی ٹرم سکسٹین ہے اور پانچویں ٹرم جو ہے ٹوینٹی اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ sequence are kind of function note کریں کہ ہم ایک طرح کی ایک فنکشن ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی ٹرم ون ہے اور دوسری ٹرم ٹو ہے اور تیسری ٹرم تھری ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ون کا امیج ون ہے ٹو کا امیج ٹو ہے تھری کا امیج تھری ہے اور دوسری اگزامپل میں جب ہم کہتے ہیں کہ ون کا امیج uh, پہلی ٹرم فور دوسری ٹرم ایٹ اور تیسری ٹرم ٹویلو ہے تو انفیکٹ ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ون کا امیج فور ٹو کا امیج ایٹ اور تھری کا امیج ٹویلو فور کا امیج سکسٹین اور فائیو کا امیج ٹوینٹی ہے اچھا ان ایگزامپل سے میرا خیال آپ کو یہ تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سیکوینس کی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک اسپیشل کائنڈ آف فنکشنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں جو ڈومین ہے it's set of positive integers اچھا اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ سیکوینسز کو فارملی ڈیفائن کر سکیں جب ہم سیکوینسز کو فارملی ڈیفائن کریں گے تو اس کو زیادہ جنرل سیٹنگز میں لیں گے ابھی تک جو میں نے سیکوینسز کی ایگزامپل دی ہیں they are sequences with domain only set of positive integers in general جب ہم سیکوینس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں ڈومین ہم لے لیتے ہیں سب سیٹ آف انٹیجرز ہم لیتے ہیں اور ایک اسٹارٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے پچھلی اگزامپل میں ہمارا اسٹارٹنگ ایلیمنٹ انٹیجرز میں سے ون ہم نے لیا تھا سارے کا سارا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ہمیشہ اسٹارٹنگ ایلیمنٹ ون نہیں ہو it can be zero or it can be some other integer as well اب اس کی سیکوینس uh, کی فارمل ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں sequence is a function whose domain is a set of integer greater than or equal to a particular integer n naught تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم نے ایگزامپلس ہیں ان میں ہمارا وہ پرٹیکولر انٹیجر جو تھا جس کو ہم این ناٹ کے ساتھ اب ڈینوٹ کر رہے ہیں that was one usually this set is the set of natural numbers one two three جیسے کہ ہم نے ایگزامپلس میں لیا اور the set of whole numbers zero one two three اچھا ابھی ہم نے جو ایگزامپلس دی ہیں ان میں یہ سیٹ جو تھا it was always a set of natural number جو چھ ہم نے ایگزامپلس دی ہیں لیکن بعد میں ہم کچھ ایسی ایگزامپلس بھی کریں گے جن میں کہ ڈومین جو ہوگا that will be the set of natural numbers including zero natural number اور اس کے ساتھ زیرو بھی اس میں ہم شامل کریں گے اچھا اب سیکوینسز کی کچھ اپنی ٹرمینالوجی اور کچھ اپنی نوٹیشنز ہیں ہم uh, پہلے اس ٹرمینالوجی اور اس یہ نوٹیشن جو ہے سیکوینسز کی انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اور پھر ہم فردر اسٹڈی کریں گے سیکوینسز کے بارے میں دوسرے کنسیپٹس سیکوینس کی جو پہلی ٹرم ہوگی اس کو نارملی ہم اے سبسکرپٹ ون کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے اے ضروری نہیں ہے it can be subscript one اور ٹی سبسکرپٹ ون کوئی بھی الفابیٹ کیریکٹر ہم لے لیں گے اور اس کے ساتھ اب سبسکرپٹ اگر ون لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ first term a one will mean first term sequence this تو سیکوینس میں ہمارے پاس ٹرمز آ جائیں گی a one a two a three a four so on a n and so on یہ ہمارے پاس سیکوینس کی ٹرمس کو اس طریقے سے ہم لسٹ کریں گے اچھا تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے چند ایگزامپل سیکوینس کی دی تھی ہم نے کل چھ ایگزامپلس دی تھی اس میں ہم نے سیکوینس کو ڈسکرائب کرنے کا جو میتھڈ یوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ سیکوینس کی شروع کی چند ٹرمس کو ہم نے لسٹ کر دیا تھا پہلی چار پانچ یا چھ سات ٹرمس کو ہم لسٹ کر دیا اور سیکوینس کا ایک پرٹیکولر پیٹرن ہوگا اور پہلی چند ٹرمس کو دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلی ٹرمز کیا ہوگی یعنی سکس کے بعد سیونتھ ٹرم کیا ہوگی اور سیونتھ کے بعد ایٹھ ٹرم کیا ہوگی ایک اسپیسیفک پیٹرن ہوگا اچھا سیکوینسز کو ہمیشہ اس طریقے سے ڈسکرائب نہیں کیا جاتا ایک طریقہ سیکوینس کو ڈسکرائب کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اینتھ ٹرم کے لیے ایک فارمولا بتا دیتے ہیں ایک اکویشن بتا دیتے ہیں کہ دس ول بی دا ٹرم اب مثال کے طور پہ اے این ہے تو ٹرم کے لیے ایک پرٹیکولر فارمولا ہوگا اس فارمولے میں ہم این کی ویلو سبسٹیوٹ کرتے چلے جائیں گے اور ہمارے پاس سیکوینس کی ساری کی ساری ٹرمز آتی چلی جائیں گی این کی جگہ ون پٹ کریں گے تو will get the first term n کی جگہ ٹو پٹ کریں گے and will get the second term اب ہم یہ دیکھتے ہیں چند ایگزامپلس لیتے ہیں جن میں کہ ہمیں کوئی فارمولا گیون ہوگا کسی سیکوینس کا ہمیں سیکوینس ڈسکرائب کی گئی ہوگی with the help of a formula اور ہم نے ان کی پہلی چند ٹرمس کو معلوم کرنا ہوگا اوکے okay, تو پہلی ہمارے پاس ایگزامپل جو ہے اس میں sequence a one a two a three کو ایک ایکسپلسٹ فارمولے کے ذریعے ڈیفائن eh, کیا گیا ہے kth term a k is equal to k divided by k plus 1 for all integers k greater than or equal to 1 تو اس میں ہم نے سمپلی یہ کرنا ہوگا کہ پہلی ٹرم معلوم کرنے کے لیے k کی جگہ ہم 1 پٹ کر دیں گے and we will get a one that is first term پھر کے کی جگہ ٹو پٹ کرنے سے ہمارے پاس سیکنڈ ٹرم آ جائے گی اینڈ سو آن تو چونکہ ایگزامپل میں ہمیں پہلی چار ٹرمز معلوم کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ a one is equal to one over one plus one and that simplifies to one over two two two a over three کے برابر ہو جائے گا a three which is equal to three three three over over plus one simplifies to four and a four four is equal to over five اچھا اسی طرح کے ایک اور ایگزامپل ایگزامپل ایگزامپل کرتے ہیں this will be different from the previous in some ways write the first four terms of the sequence defined by the formula 2 j equal to one plus two to the power j پرول equal جے 0. تو اس میں ایک چیز تو آپ یہ نوٹ کریں کہ جو ہمارا فارمولہ ہے جس کے ذریعے ہم سیکوینس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں اس میں ہم سبسکرپٹ جے یوز کر رہے ہیں اس کو ہم انڈیسز بھی کہیں گے تو انڈیسیز کی ویلیوز جو ہیں وہ ڈیٹرمائن کرتی ہیں کہ ہم نے سیکوینس کہاں سے شروع کرنی ہے اب فارمولے کے ساتھ ہم نے لکھا ہوا ہے for all integers j greater than or equal to زیرو اس کا مطلب ہے کہ جے کی جو ہم نے اسمالسٹ ویلو لینی ہے دیٹ ول بی زیرو پچھلی ایگزامپل میں ہم نے جو انڈیکس یوز کیا تھا اس میں اسمالسٹ ویلو ہم نے ون لی تھی اور ہم نے سیکوینس ہمارا اے ون اے ٹو اس طریقے سے ہمارا شروع ہوا تھا اب اس ایگزامپل میں ہماری سیکوینس جو ہے there is b zero b one and b two کیونکہ جے ہمارا شروع ہو رہا ہے زیرو سے اب اس میں دیکھیں کہ b naught is equal to one plus two the power zero فارمولے میں ہم جے کی جگہ زیرو کو سب کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی پہلی ٹرم آ جاتی ہے which is b zero and this simplifies to two پھر ہمارے پاس دوسری ٹرم آ جاتی ہے b one which simplifies to three اور بی ٹو فائیو کے برابر آ جائے گا بی تھری جو ہے it will be equal to nine اچھا یہ جو ہم نے دو ایگزامپلس دی ہیں ان میں ایک چیز آپ نوٹ کریں ہم ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیکوینس جو ہیں they are basically with a special kind of domain اچھا یہ دو جو ایگزامپلس میں they are both of these function function کہ ہمارے پاس ڈسٹنکٹ انٹیجرز کے ڈسٹنکٹ نمبرز کے ہمارے پاس ڈسٹنکٹ امیجز آ رہے ہیں تو یہ جو فنکشن ہے which describes the sequence it does need to be one to one always اب ہم ایگزامپل دیں گے جس میں کہ ہمارا جو فنکشن ہے وہ ون ٹو ون نہیں ہوگا بلکہ اس میں یہ سچویشن ہوگی کہ کئی ایلیمنٹ کا ایک ہی میں جا رہا ہوگا تو اب اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں compute the first six terms of the sequence defined by the formula c n which is equal to one plus minus one to the power n for all integer n greater than or equal to zero اچھا first term first six terms کی ہم بات کر رہے ہیں تو چونکہ این جو ہے یہ زیرو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ہماری پہلی سکس ٹرمز ہوں گی c zero c one c two c three c four and c five یہ ہماری چھ ٹرمز بنے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھ ٹرمس کیا کیا بنتی ہیں c naught is equal to one plus minus one to the power zero and this is equal to one plus one and it equals to c one برابر آ جائے گا one plus minus one to the power one which is equal to one minus one and this is equal to zero اب c two is equal to one plus minus one to the power two which is equal to one plus one and it simplifies to two پھر سی تھری بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ زیرو کے برابر ہو جائے گا سی فور ٹو کے برابر آ جاتا ہے اور سی فائیو زیرو کے برابر آ جاتا ہے تو اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ سیکوینس کی یا تو ویلو ٹو ہے یا ویلو زیرو ہے تو یہ clearly it's not a one one to function یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ uh, ایلیمنٹ کے ایک ہی امیجز آ رہے ہیں جیسے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ زیرو کا امیج بھی ٹو ہے سی زیرو چونکہ ٹو کے برابر ہے ٹو کا امیج بھی ٹو ہے اور فور کا امیج بھی ٹو ہے تو سارے کے سارے ایون نمبرز کا امیج جو ہے وہ ٹو uh, آ رہا ہے c zero c two c four c six etcetera they are all equal to اور سارے کے سارے اور نمبرز کا امیج جو ہے وہ زیرو کے برابر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ c one c three c five c seven etcetera all of these elements are equal to zero اچھا ابھی تک ہی ہم نے جو چند ایگزامپلس دی ہیں ان میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جتنی بھی ہمارے پاس ایگزامپل تھی ان میں سیکوینسز کی ساری ویلیوز پازیٹیو تھیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سیکوینس کی ساری کی ساری ویلیوز جو پازیٹیو ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکوینس کی ویلیوز ساری کی ساری نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیکوینس کی کچھ ویلیوز پازیٹیو ہوں اور کچھ ویلیوز جو ہے نیگیٹو ہوں اب ہم ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں جس میں ویلوز جو ہوں گی سیکوینس کی کچھ پازیٹو ہوں گی اور کچھ نیگیٹو ہوں گی بلکہ ہمارے پاس یہ اس طرح سچویشن بنے گی کہ ایک ویلو پازیٹو ہوگی پھر اس کے بعد اگلی ویلو نیگیٹو ہوگی پھر پازیٹو ہوگی اور پھر نیگیٹو ہوگی یہ ایک اسپیشل کائنڈ آف سیکوینس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹ سیکوینس کیونکہ اس میں سائنس جو ہیں پازیٹو نیگیٹو آلٹرنیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس طرح کی سیکوینس کو ہم کہتے ہیں alternating sequence write the first four terms of the sequence defined by c n two minus one two the لینی ہے تو پہلی سی ون دوسری ٹرم سی ٹو ہوگی تیسری سی تھری اور چوتھی سی فور ہوگی c one is equal to minus one the power one one divided by one plus one ہم نے سمپلی جگہ ون سبسٹیوٹ کر دیا ہے اور اس طرح ہمارے پاس سی ون کی ویلیو آ گئی ہے minus one over two c two کے لیے ہم این کی جگہ ٹو سبسٹیوٹ کر دیں گے اس طرح c two is equal to minus one to the power two into two divided by two plus one and this simplifies to two over three اور c three is equal to minus one to the power three into three over three plus one اب مائنس ون کی پاور چونکہ آڈ ہے تو اس طرح یہ ٹرم جو ہے ہماری نیگیٹو ہو جائے گی this is equal to minus three اور جیسے ہم نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سیکوینس میں ویلوز uh, جو ہیں آلٹرنیٹ کر رہی ہیں ایک ویلو نیگیٹو ہے اس کے بعد اگلی ویلو پازیٹیو ہے پھر پھر نیگیٹو ہے ہے and it goes on forever ایور تو اس طرح کی سیکوینس کو ہم کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے ہیں آلٹرنیٹنگ سیکوینس اچھا ہم نے کچھ ایگزامپلز آپ کو دے دی ہیں سیکوینسز کی جس میں کہ سیکوینس کو ڈسکرائب کیا گیا تھا یوزنگ اے سرٹن فارمولا اور پھر ہم نے اس کی پہلی چند ٹرمز کو معلوم کیا اب ہم اس کا الٹ کام کریں گے یعنی اب ہمیں سیکوینس کو ڈسکرائب کیا گیا ہوگا giving first few terms of the sequence پہلی پانچ یا چھ ٹرمز میں بتائی گئی ہوں گی اور پھر ہم نے گیس کرنا ہوگا ان اے کہ اس کے ڈیفائننگ فارمولا کیا ہے سیکوینس کا ہم چند ایگزامپلز اس طرح کی اب ہم کرتے ہیں تو let see these examples find explicit formulas for sequence with the initial terms given by zero one minus one zero one minus two three minus four five and so on اچھا اس میں ہم نوٹ کریں کہ یہ ہماری ایک آلٹرنیٹنگ سیکوینس ہی بن رہی ہے پہلی ٹرم زیرو ہے تو اٹ از نیدر ادھر پازیٹیو نیگیٹو دوسری ٹرم پازیٹیو ہے تیسری ٹرم نیگیٹو ہے پھر پازیٹیو پھر نیگیٹو پھر پازیٹیو تو یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے it's example of an alternating sequence تو جب آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹنگ سیکوینس آئے گی تو اس میں آپ کو مائنس ون کی کوئی نہ کوئی پاور لینی پڑے گی جب اس کی پاور آڈ ہو جائے گی تو ٹرم ول بیکم نیگیٹو اور جب اس کی پاور ایون ہوگی تو ٹرم ول بیکم پوزیٹو اب اس میں نوٹ کریں کہ پہلی ٹرم تو زیرو ہے تو اس کے لیے تو we don't have any sign that ہم پلس زیرو بھی لکھ سکتے ہیں مائنس زیرو بھی لکھ سکتے ہیں ون از تو اس میں دوسری ٹرم پازیٹو ہے تیسری ٹرم نیگیٹو ہے چوتھی ٹرم پازیٹو ہے it goes on so forth تو اب اس میں ہمارا ہم یہ کریں گے کہ اس کی ٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں لینی پڑے گی minus one to the power n plus one okay تو اس میں جب این کی ویلو آڈ ہوگی تو the term will become positive تو پہلی ٹرم چونکہ ہم ہم میں کی ویلو زیرو لے رہے ہیں تو پہلی ٹرم تو ہماری نیگیٹو uh, ہے بٹ اٹ از زیرو دیف اٹ ڈزن کاؤنٹ اچھا آلٹرنیٹو سیکوینس میں ہم نے یہ تو ڈسائڈ کر لیا کہ uh, اس میں جو مائنس ون کا ہم نے پاور لینی ہے it is n plus one اب اس سیکوینس میں ہمارے پاس یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ terms one two three four five اس طریقے سے انکریز کر رہی ہیں تو یہ اگر آپ تھوڑی سی اس کی اپنی کامن سینس کو یوز کریں تو اس کی ٹرم بنے گی minus one to the power n n plus one آپ اس کو چیک بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ این کی ویلو زیرو لینے سے آپ کے پاس زیرو آ جائے گا کی ویلو ون لینے سے ون آ جائے گا کی ویلو ٹو لیں گے تو it will become minus one to the power three into two which is minus two n کی ویلو تھری uh, لینے سے آپ کے پاس آ جائے گا minus one to the power four into three and which is equal to three اسی طرح این کی ویلو فور لیں گے تو آپ کے پاس مائنس فور آ جائے گا اور این کی ویلو فائیو لیں گے تو you will get plus five اچھا اب ہم اگلی اگزامپل کو دیکھتے ہیں بلکہ اگلی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں اس میں جو ٹرمز ہیں اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ they have each term has two parts in تو سیکوینس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا جو پہلی ٹرمس ہمیں بتائی گئی ہیں they are one minus one over two one over two minus one over three one over three minus one over four پھر one over four minus one over five تو فارمولا ڈسکرائب کرنے سے پہلے ہمیں اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنا پڑے گا آپ اس میں دیکھیں کہ پیٹرن یہ بن رہا ہے کہ ہر ٹرم کے دو پارٹس ہیں پہلے پارٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ پہلی ٹرم کے دو پارٹس ہیں اس میں سے پہلے پارٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں ون اوور ون اور دوسرے پارٹ کو لکھ سکتے ہیں ون اوور ٹو پھر دوسری ٹرم کے جو دو پارٹس ہیں اس میں سے پہلے پارٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں ون اوور ٹو اور دوسرے پارٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں ون اوور تھری تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ کیس ٹرم میں پہلا پارٹ جو ہے وہ ون اوور کے ہوگا اور دوسرا پارٹ جو ہوگا that will be one over k plus one تو اس طرح kth term جس کو ہم بی کے کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں this is equal to one over k minus one over k plus one for all integers k greater than or equal to ون اچھا اب اگلی ایگزامپل دیکھیں اب اس ایگزامپل میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اگرچہ سیکوینس میں آپ کو ایک ایک ٹرم نظر آ رہی ہوگی پچھلی طرح یہ نہیں ہوگا کہ ایک ٹرم کے دو پارٹس ہوں ہمیں ایک ایک ٹرم ہی سیکوینس کی نظر آ رہی ہوگی لیکن اگر آپ اس کو کلوزلی آبزرو کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ سیکوینس ایکچولی دو پارٹس اس میں بھی ہیں ہر ٹرم جو ہے it's a product of two numbers تو جو ہمیں سیکوینس تیسری ایکسرسائز میں دی گئی ہے it has the entries two six twelve twenty thirty forty two fifty six اچھا اب آپ اس کو نوٹ کریں کہ پہلی ٹرم کو ہم لکھ سکتے ہیں ون انٹو ٹو دوسری کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو انٹو تھری تیسری کو ہم لکھ سکتے ہیں تھری انٹو فور چوتھی کو لکھ سکتے ہیں four into five and so on تو ان جنرل ہم nth ٹرم کو لکھ سکیں گے n into n plus one تو اس طرح کلوزلی آبزرو کرنے کے پاس ہمارے پاس اس سیکوینس کے لیے فارمولا آیا ہے C n equal to n into n plus one for all integers n greater than or equal to ون اچھا اگلی ایکسرسائز جو ہے فورتھ ہماری exercise it is fairly straightforward اس میں آپ ریڈیلی uh, فارمولا آپ کو زیادہ سوچنے نہیں پڑے گا ایک دم آپ اس کا فارمولا آپ uh, معلوم کر سکیں گے سیکوینس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے one over four two over nine three over sixteen four over twenty five five over thirty six six over forty nine آپ اس میں دیکھیں کہ یہ بھی clearly every term has two parts ایک اس کا نیومینیٹر ہے ایک اس کا ڈینامینیٹر ہے نیومینیٹر میں values one two three four five six یہ موو کر رہی ہیں یعنی اگر آئیتھ ٹرم ہے تو نیومریٹر جو ہے ون ہوگا ڈینومینیٹر میں ہم اسکیئر لے رہے ہیں پہلی ٹرم کا میں ڈینومینیٹر دو کا اسکیئر ہے دوسری ٹرم میں ڈینومینیٹر تین کا اسکیئر ہے تیسری ٹرم میں ڈینومینیٹر چار کا اسکیئر ہے اس کا مطلب ہے کہ ان جنرل ٹرم میں ڈینومینیٹر جو ہوگا it will be square of i plus one تو اس طرح آئی ایتھ ٹرم کے لیے ہمارے پاس جنرل فارمولا آ گیا d i i equal to over i plus one whole square for all integers i greater than or equal to one اچھا جس طریقے سے ہم نے اس سیکوینس کو ڈسکرائب کیا اس میں آئی کی پہلی ویلیو ہم ون لے رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کے پاس پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کا جو انڈیکس ہے اس کو ون سے اسٹارٹ کریں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو زیرو سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو اسی سیکوینس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کا انڈیکس جو ہے ون کی بجائے ہم زیرو سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس صورت میں ہماری ڈیفینیشن اس طرح بنے گی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیتھ ٹرم اس کو ڈی جے کے ساتھ نوٹ کر لیں is equal to j plus i or j plus two holds کے فور زیرو تو یہ دونوں ڈیفینیشن ایک ہی سیکوینس کو ڈیفائن کر رہی ہیں پہلی ڈیفینیشن کے مطابق جو انڈیکس ہے آئی وہ ون سے شروع ہو رہا ہے دوسری ڈیفینیشن کے مطابق انڈیکس جے جو ہے وہ زیرو سے شروع ہو رہا ہے لیکن آپ اس میں ویلو uh, سبسٹیوٹ کر کے دیکھیں کہ آئی کی ویلوز ون پٹ کریں گے تو پہلی ٹرم آ جائے گی آئی کی ویلو ٹو پٹ کریں گے تو دوسری ٹرم آ جائے گی جبکہ دوسری ڈیفینیشن کے مطابق آئی کی جے کی ویلو زیرو پٹ کرنے سے پہلی ٹرم آئے گی جے کی ویلو ون پٹ کرنے سے دوسری ٹرم آئے گی ایٹسٹرا اچھا ایک چیز آپ اس میں آبزرو کریں آپ کہ یہ جو ہم نے دو طریقے سے ہم نے سیکوینس کو ڈیفائن کیا ہے پچھلی ایکسرسائز میں ایک میں ہم سبسکرپٹ کو شروع کر رہے تھے ون سے اور دوسرے میں ہم زیرو سے شروع کر رہے تھے اس میں طریقہ ہم نے سمپلی یہ کیا تھا کہ ہم نے آئی کی جگہ جے پلس ون کر دیا سمپلی ہم نے یہ کیا ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی اس سبسکرپٹ کی ہم اس طرح کے یہ جو پروسیجر ہے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اپنے اگلے لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کریں گے اچھا ہم نے اس سیکوینس کے بارے میں کچھ بیسک ڈیفینیشنس اور کچھ ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کر دی ہے اور ہم نے ایگزامپلس دیے ہیں which describe different kind of sequence اب ہم آپ کو دو اسپیشل قسم کی سیکوینس کے بارے میں بتاتے ہیں وچ وی اینکاؤنٹر الاٹ ہم اکثر اس کا ذکر کہیں نہ کہیں ہمارے پاس میتھمیٹکس میں ضرور آ جاتا ہے کسی نہ کسی سیٹنگ میں ایک کو ہم کہتے ہیں ارتھمیٹک سیکوینس اور دوسری کو ہم کہتے ہیں geometric sequence the special kind of sequence اچھا ابھی تک ہم نے جو چند ایگزامپلس آپ کو دیے سیکوینسز کی ان میں یہ چیز تو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اگر سیکوینس کی پہلی چند ٹرمز کا پتا ہو تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی پیٹرن نظر آنے لگتا ہے اور ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ اگلی ٹرمز کے بارے میں ہم گیس کر سکیں اگر پہلی چھ ٹرمز پتہ ہیں تو we will be able to guess seventh term and then eight term اور کوئی نہ کوئی پیٹرن ہمیں نظر آ جائے گا اور باقی کی ساری کی ساری ٹرمز جو ہیں we will be able to guess بعض کا یہ گیس کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو پہلی صرف صرف چار ٹرمز ٹرمز یا پہلی چھ ہیں تو بعض کا سیکوینس اتنی زیادہ کلیئرلی ان میں وہ پیٹرن جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ایمرج نہیں ہوتا اور اگلی ٹرمز کو گیس کرنا مشکل ہوتا ہے in some cases arithmetic sequence میں یہ کام بالکل آسان ہوتا ہے یہ پیٹرن بڑا ہی آبیس ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ ہم اگلی ٹرم معلوم کرنے کے لیے کانسٹنٹ ویلو ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ constant value is a number وہ ہم ایڈ کرتے چلے جائیں گے the number can be let say five تو اگر آپ کے پاس ایک ٹرم دس ہے تو پانچ ایڈ کرنے سے آپ کے پاس پندرہ آ جائے گا پھر پانچ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹوینٹی آ جائے گا تو یہ پیٹرن جو ہے بڑا آبویس ہوتا ہے ارتھمیٹک سیکوینس میں تو اب ہم ارتھمیٹک uh, سیکوینس کو فارملی ڈیفائن کرتے ہیں sequence obtained every term after the first is a constant the is number is arithmetic sequence or arithmetic progression and it is denoted by A P اور جو کانسٹنٹ نمبر ہے اس کو ہم کہتے ہیں common difference the constant number being the difference of any two consecutive number is call the common difference of arithmetic progression اور اس کو نارملی ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ڈی کے ساتھ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں uh, پہلی ایگزامپل میں ہمارے پاس ٹرمز ہیں فائیو نائن تھرٹین سیونٹین تو پہلی ٹرم 5 ہے اس کے بعد چار ایڈ کرنے سے ہمارے پاس نائن آ گیا ہے پھر ہم نے فور کو ایڈ کیا تو تھرٹین آ گیا ہے اور پھر فور کو ایڈ کیا ہمارے پاس سکسٹین سیونٹین آ گیا ہے تو اس میں کلیئرلی دیکھیں کہ دو چیزیں سیکوینس کو ڈیفائن کر رہی ہیں ایک تو پہلی ٹرم ہے وچ از فائیو اور دوسرا کامن ڈفرنس ہے اگر کسی بھی ارتھمیٹک پروگرشن کی پہلی ٹرم پتا ہو اور کامن ڈفرنس پتا ہو تو پوری کی پوری سیکوینس ڈیفائن ہو جاتی ہے اب دوسری اگزامپل ہم دیکھتے ہیں دوسری ایگزامپل میں پہلی ٹرم زیرو ہے پھر ہم مائنس فائیو کو ایڈ کرتے ہیں تو مائنس فائیو آ جاتا ہے پھر مائنس مائنس فائیو کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس ٹین آ جاتا ہے اور پھر مائنس فائیو کو ایڈ کرنے سے ففٹین آ جاتا ہے تو اس ایگزامپل میں آپ نوٹ کریں کہ پہلی ٹرم زیرو ہے اور کامن ڈفرنس جو ہے وہ مائنس فائیو ہے دوسری ایگزامپل میں پہلی ٹرم ایکس پلس اے ہے دوسری ٹرم ایکس پلس تھری ہے پھر تیسری term x plus five a تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ اگلی ٹرم کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں ٹو اے ایڈ کرنا پڑ رہا ہے ہر دفعہ تو کامن ڈفرنس اس اس طرح ہو گیا سیکوینس کے لیے اس ارتھمیٹک سیکوینس کے لیے ٹو اے اچھا ان ایگزامپل میں ایک چیز آپ یہ بھی آبزرو کریں کہ کامن ڈفرنس پازیٹو بھی ہو سکتا ہے نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں کامن ڈفرنس زیرو بھی ہوگا اچھا اگر کامن ڈفرنس زیرو ہو تو امیجن کریں وہ کس طرح کی سیکوینس ہوگی wait in fact that will be a constant sequence اگر اس کی پہلی ٹرم اے ہے تو اگلی ٹرم بھی پھر اے ہی ہوگی پھر اگلی ٹرم بھی اے ہی ہوگی that will be a constant sequence اچھا ہم نے اب کچھ ارتھمیٹک سیکوینس کی ایگزامپل دے دی ہیں اب ہم نے ارتھمیٹک سیکوینس کی nth ٹرم کے لیے فارمولا معلوم کرنا ہے جیسے ہم سیکوینسز کے لیے پہلے بھی کرتے رہے تھے کہ سیکوینس کی nth ٹرم کے لیے ہم فارمولا جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے اب ارتھمیٹک سیکوینس کے لیے ہمیں معلوم کرنا ہے کہ what will be the formula for the nth term تو اینتھ ٹرم کے لیے ہمیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے کہ پہلی ٹرم کیا ہے اور کامن ڈفرینس کیا ہے اگر یہ دو چیزیں ہمیں پتا ہوں تو ہم اینتھ ٹرم جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں let a be the first term and d be the common difference of an arithmetic sequence then the sequence sequence کیا بنے گی پہلی ٹرم اے ہوگی دوسری ٹرم اے پلس ڈی ہو جائے گی کامن ڈیفرنس ہم ڈی لے رہے ہیں تیسری term a plus two d ہو جائے گی پھر چوتھی term a plus three d ہو جائے گی اچھا اب ہم ان ٹرمس کو a one a two a three a four اس طریقے سے ڈینوٹ کرتے ہیں تو اے ون جیسے ابھی ہم نے نوٹ کیا this is equal to a two is equal to a plus d a three is equal to a plus two d تو یہ ہم نے جتنی بھی ٹرمز لکھی ہیں دے ہیو ٹو کمپونیٹس پہلے کمپونیٹ میں ہمارے پاس اے آ رہا ہے اور دوسرے کمپونیٹ میں ملٹیپل آف ڈی آ رہا ہے تو اے ون کی صورت میں ہمارے پاس کیا پہلے کمپونیٹ میں اے آ رہا ہے اور دوسرے کمپونیٹ میں ڈی کا جو ملٹیپل ہے دیٹ از اے زیرو تو ہم پہلی ٹرم کو ری رائٹ کر سکتے ہیں پہلی term which was a it can be re rewritten as a plus one minus one into d اسی طریقے سے دوسری ٹرم کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a plus two minus one into d اور تیسری ٹرم کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں a plus three minus one into d تو اس طرح ری رائٹ کرنے سے ہم ایک نوٹ کریں گے کہ ا پیٹرن از ایمرجنگ تو پہلی ٹرم میں ڈی کا جو ملٹیپل ہے that is one minus one دوسری ٹرم میں جو ڈی کا ملٹیپل ہے that is two minus one اور تیسری ٹرم میں ڈی کا جو ملٹیپل ہے that is three minus one تو ڈی کا جو ملٹیپل یا ڈی کا کوفیشن جو ہے nth ٹرم میں آپ یہ نوٹ eh, کریں گے کہ nth ٹرم میں ڈی کا ملٹیپل ہوگا n مائنس ون تو اس طرح ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا for the nth term a n is equal to a plus n minus one into d for all integers n greater than or equal to ون اچھا اب ہم یہ جو فارمولا ہم نے nth کا ارتھمیٹک پروگرشن معلوم کیا ہے اس کی کچھ اپلیکیشنس کرتے ہیں اس ایگزامپل میں ہمیں گیون ہے کہ سیکوینس گیون ہے 3, 9, 15, سو so آن اور اس کی ہم نے ٹرم معلوم کرنی ہے اب یہ آپ نوٹ کریں کہ this is an arithmetic sequence کیونکہ اگلی ٹرم کو معلوم کرنے کے لیے ہر دفعہ ہم سکس کو ایڈ کر رہے ہیں 3 میں 6 کو ایڈ کریں تو 9 آ جائے گا پھر 6 کو ایڈ کریں تو 15 آ جائے گا پھر 6 کو ایڈ کریں تو 21 ون آ جائے گا تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہم نوٹ کر لیتے ہیں فرسٹ ٹرم ہمارے پاس 3 ہے کامن ڈفرنس 6 ہے اور جو ٹرم ہم نے معلوم کرنی ہے وہ ٹوینٹیتھ ٹرم ہے تو اگر ہم فارمولے میں این کی جگہ ٹوینٹی مال سبسٹیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوینٹیتھ ٹرم آ جائے گی ہم نے اے ٹوینٹی کو معلوم کرنا ہے تو اس طرح اے این کا فارمولا ہے a plus n minus one into d for n greater than equal to one تو اے ٹوینٹی کی ویلو آ جائے گی three plus twenty minus one into six n کی جگہ ہم نے ٹوینٹی سبسٹیوٹ کر دیا ہے اور ڈی کی جگہ سکس سبسٹیوٹ کر دیا ہے اب اس کو سمپلیفائی کریں تو یہ آ جاتا ہے ون ہنڈریڈ اینڈ سیونٹین تو اس طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹوینٹیتھ ٹرم جو ہے سیکونس کی it will be equal to one hundred and seventeen اچھا اب اگلی اگزامپل میں ہمارے پاس ایک سیکوینس ڈسکرائب کی ہوگی ارتھمیٹک پروگرشن اور اس کی کوئی پرٹیکولر ٹرم ہمیں بتائی گئی ہوگی اور ہم نے یہ بتانا ہوگا کہ یہ کون سی ٹرم ہے یہ دسویں ٹرم ہے یا پندرہویں ٹرم ہے اس ٹرم کا نمبر ہم نے بتانا ہوگا کہ یہ اگر ٹرم ہے تو what is the value of n which term of the arithmetic sequence four one minus two is minus seventy seven اچھا اس میں بھی اسی طریقے سے ہم نے پہلے جو ہمارے ریکارڈ ویلوز ہیں فرسٹ ٹرم فور کے برابر ہے کامن ڈفرنس جو ہے یہ مائنس تھری کے برابر ہے اور ٹرم ہمیں گیون ہے مائنس سیونٹی سیون لیکن ہمیں این کی ویلو معلوم نہیں ہے اور وہ ویلو ہم نے معلوم کرنی ہے اب ہم فارمولہ میں یہ ساری کی ساری ویلوز جو ہمیں پتہ ہیں وہ سب کر دیتے ہیں فارمولہ ہے a n equal to a plus n minus one into d a n کی جگہ nth term is given to be minus seventy seven n کی جگہ این ہمیں پتہ نہیں ہے اور ڈی کی جگہ مائنس تھری ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ اکویشن بن گئی minus seventy seven equal to four plus n minus one into minus three اچھا اس میں تھوڑی سی الجبرک مینیپولیشن آپ کو کرنی پڑے گی اور آپ کے پاس آ جائے گا minus eighty one over minus three equal to n minus one and that gives minus one to twenty seven and we have n to twenty eight تو اس طرح ہمیں پتا چل گیا کہ مائنس سیونٹی سیون جو ہے وہ گیون ارتھمیٹک پروگرشن کی ٹوئنٹی ایٹ ٹرم ہے اچھا اب اگلی ایکسرسائز میں ہمیں ارتھمیٹک سیکوینس کی کوئی پرٹیکولر ٹرم معلوم کرنی ہوگی جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ہمیں این گیون ہوگا اور ہم نے nth ٹرم معلوم کرنی ہوگی لیکن اب انفارمیشن ہمیں اتنی ڈائریکٹلی اویلیبل نہیں ہوگی ہمیں کیا کیا انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ فرسٹ ٹرم کیا ہے اور کامن ڈفرنس کیا ہے یہ انفارمیشن ہمیں ڈائریکٹلی نہیں بتائی گئی ہوگی بلکہ انڈائریکٹلی بتائی گئی ہوگی تو ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں find the the thirty six term of arithmetic sequence whose third term is seven and term is seventeen اب جو انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تھرڈ ٹرم سیون ہے اور ایٹ ٹرم جو ہے وہ سیونٹین ہے لیکن ہمیں جو انفارمیشن چاہیے وہ ہے فرسٹ ٹرم کیا ہے اور کامن ڈفرنس کیا ہے ہمیں اے اور ڈی ان دو کی ویلو ہمیں چاہیے let a be the first term and d be the common difference of the arithmetic sequence اب فارمولا ہمارے پاس nth ٹرم کا ہے a n equal to a plus n minus one into d اور تھرڈ ٹرم ہمیں گیون ہے a three is equal to n کی جگہ ہم تھری سبسٹیوٹ کریں گے تو a three is equal to a plus three minus one into d اور این کی جگہ ایٹ سب چوٹ کریں گے تو ہمارے پاس a eight is equal to a plus a plus eight minus one into d اب اے تھری کی ویلو سیون ہے which is given given and a eight کی ہے تو اے تھری کی جگہ ہم تھری سب کر دیتے ہیں اور اے ایٹ کی جگہ ہم سیونٹین سب کر دیتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس دو اکویشنز آ جاتی ہیں ان اکویشنز کو ہم لیبل کر لیتے ہیں ون اینڈ ٹو اب ان دونوں اکویشنس کو سیملٹینیسلی ہم نے سالو کرنا ہے اور سیملٹینیسلی سالو کرنے کے بعد آپ پہلے ہم کرتے ہیں کہ سبٹیکٹ کرتے ہیں ون کو ٹو میں سے جس gives us ten equal to five d d کی ویلیو ٹو آ جائے گی پھر ڈی کی اس ویلیو کو ہم کسی ایک اکویشن میں سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں if you substitute in one تو ہمارے پاس اکویشن آئے گی seven plus a seven equal to a plus two into two and this gives us a equal to 3 تو اس طرح ہمارے پاس جو انفارمیشن ہمیں چاہیے تھی فرسٹ ٹرم کا بھی پتا چل گیا اے از اکول ٹو 3 تو first term is equal to 3 common difference بھی ہمارے پاس آ گیا ڈی از اکول ٹو 2 اب ہمیں 36 ٹرم معلوم کرنی ہے تو وہ ہماری nth ٹرم کے فارمولے میں ساری کی ساری ہم انفارمیشن سبسٹیوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس 36 ٹرم آ جائے گی فارمولا ہے a n equal to a plus n minus one into d تو اس طرح اے تھرٹی سکس ہو جائے گا 3 plus 36 six minus one into two and this simplifies to seventy three اسی طرح ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ 36 ٹرم جو ہے وہ 73 کے برابر ہے اچھا ارتھمیٹک پروگرشن کو ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے اب ہم جومیٹرک سیکوینس کی بات کرتے ہیں جومیٹرک سیکوینس میں بھی اگر پہلی چند ٹرمز بتاؤں تو اگلی ٹرم کو گیس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر ٹرم کو ملٹیپلائی کرتے ہیں with a constant number arithmetic progression میں ہم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک کانسٹنٹ اس میں ہم ویلو ویلیو ملٹیپلائی کرتے چلے جاتے ہیں تو پہلی ٹرم کے ساتھ کانسٹنٹ کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس دوسری آ جائے گی دوسری کے ساتھ ایک کانسٹنٹ کو ملٹیپلائی کریں گے تو تیسری آ جائے گی اور اسی طریقے سے ہم چوتھی پانچویں چھٹی ویلوز جو معلوم کرتے چلے جائیں گے تو جیومیٹرک سیکوینس کی ڈیفینیشن اس طرح ہوگی sequence every term after first is obtained from the term by multiplying constant number call geometric sequence اور اجومیٹرک پروگرشن اور اس کو ہم ایبریویٹ کرتے ہیں جی پی کے ساتھ the constant number being the ratio of any two consecutive is call the common ratio A P میں ہم کامن ڈفرنس کہتے تھے اس میں ہم کامن ریشو کہیں گے is call the common ratio of the G P commonly denoted by r اور کامن ریشو کو ہم نارملی آر کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے اس کی بھی ہم چند ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں اچھا پہلی ایگزامپل ہے 1, 2, 4, 8, 16 سکسٹین اس میں دیکھیں کہ پہلی ٹرم 1 ہے اور 1 کو 2 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس دوسری ٹرم آ رہی ہے پھر دوسری ٹرم کو 2 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد تیسری تیسری کو 2 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد چوتھی اور اسی طریقے سے چوتھی کو 2 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس پانچویں ٹرم آ رہی ہے تو اس میں ہمارے پاس سیکوینس کی جومیٹرک سیکوینس کی ساری انفارمیشن اویلیبل ہے کہ first term is one and common ratio is equal to two اب دوسری ایگزامپل میں three minus three over two three over four minus three over eight یہ پہلی چار ٹرمس ہمیں گیون ہے پہلی ٹرم تھری ہے اس کو مائنس ون اوور ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو دوسری ٹرم آ جائے گی پھر دوسری ٹرم کو مائنس ون اوور ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو تیسری ٹرم آ جائے گی اور اسی طریقے سے تیسری ٹرم کو مائنس ون اوور ٹو سے ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس مائنس تھری اوور ایٹ آ جائے گی تو اس جیومیٹرک سیکوینس میں ہمارے پاس پہلی ٹرم تھری ہے اور تیسری ایگزامپل میں ہمارے پاس سیکوینس ہے zero point one zero point zero one zero point zero zero one zero point zero zero zero one and so on اس میں پہلی ٹرم کو ہم پوائنٹ ون سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دوسری ٹرم آ جاتی ہے پھر دوسری کو پوائنٹ ون سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو تیسری ٹرم آ جاتی ہے پھر تیسری ٹرم کو پوائنٹ ون سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو چوتھی ٹرم آ جاتی ہے تو اس طرح اس سیکوینس میں پہلی ٹرم زیرو پوائنٹ ون ہے اور اس کا کامن ریشو جو ہے وہ بھی زیرو پوائنٹ ون ہے یا اس کو ون اوور ٹین بھی ہم کہہ سکتے ہیں اچھا سیکوینس کو ہم نے جیومیٹرک پروگرشن کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے اب اس کے لیے اینتھ ٹرم کے لیے ہم فارمولہ معلوم کرتے ہیں جیسے ہم نے ارتھمیٹک پروگرشن کے لیے کی اینتھ ٹرم کے لیے فارمولہ معلوم کیا تھا اسی طریقے سے جومیٹرک پروگرشن کے لیے بھی ہم کہ nth ٹرم کے لیے ہم فارمولہ معلوم کرتے ہیں let a be the first term and r be the common ratio for geometric sequence then the sequence is a a r a r square a r cube and so on تو اگر اس کی پہلی ٹرم کو ہم اے ون کے ساتھ نوٹ کریں تو پہلی ٹرم جو ہے وہ اے ہے اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں a into r to the power one minus one دوسری ٹرم اے آر ہے اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں a into r to the power two minus one تیسری ٹرم اے آر اسکیئر ہے اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں a into r to the power three minus one تو ایک کلیئرلی ایک پیٹرن آپ کو دیکھیں کہ ایمرج کر رہا ہے کہ آر کی پاور جو ہے nth ٹرم میں این مائنس ون ہوگی پہلی ٹرم میں ون مائنس ون ہے دوسری میں ٹو مائنس ون ہے تیسری میں تھری مائنس ون ہے تو کلیئرلی nth ٹرم میں آر کی پاور این مائنس ون ہوگی تو اس طرح ہمارے پاس ہم گیس کر سکتے ہیں کہ nth ٹرم کا فارمولا ہوگا a n equal to a into r to the power n minus one okay اب ہم کچھ کوشچنس uh, کرتے ہیں using this formula for the nth term of a geometric progression اسی طریقے سے ہم نے دو تین کوشچنس کرنے ہوں گے اسی پیٹرن کے اوپر ہم نے ٹرم معلوم کرنی ہوگی ود گیون انفارمیشن یا پھر اگر ہمیں ٹرم گیون ہے تو ہم نے معلوم کرنا ہوگا یہ کون سی ٹرم ہے اور بعض اوقات ہمارے پاس تیسری ایگزامپل میں یہ سچویشن ہوگی کہ ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ انڈائریکٹلی گیون ہوگی فرسٹ ٹرم اور کامن ریشو کے بارے میں انفارمیشن جو ہے that will be given indirectly find the eight term of the following geometric sequence geometric sequence ہے four twelve thirty six one zero eight تو اس میں آپ نوٹ کر لیں کہ پہلی ٹرم فور ہے اور دوسری ٹرم معلوم کرنے کے لیے اسے ہمیں تھری سے ملٹیپلائی کرنا پڑ رہا ہے تو کامن ریشو کے لیے ہم دوسری ٹرم ٹرم اور پہلی کو ڈیوائڈ کریں گے تو will get the common ratio دو کنزیکٹو ٹرم کو ڈیوائڈ کرنے سے ہمارے پاس کامن ریشو آ جاتی ہے تو کامن تھری کے برابر ہے اب ہم نے ایٹ ٹرم معلوم کرنی ہے اور ٹرم کا فارمولا ہے a n to power n minus one for n greater جگہ ہم ایٹ سب کر دیتے ہیں اے کی جگہ فور سب کر دیتے ہیں r which is common ratio اس کی جگہ تھری سب کر دیتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس ایکسپریشن آ جائے گا a eight equal to four in power eight minus one اور اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ اس سیکوینس کی ایٹ ٹرم جو ہے وہ eight thousand seven hundred and forty eight ہے اگلی اگزامپل میں ہمیں ایک ٹرم دی گئی ہوگی آف آ جیومیٹرک پروگرشن اور ہم نے معلوم کرنا ہے کہ یہ کون سی ٹرم ہے which term of the geometric sequence is one over eight if the first term is four and common ratio is one over two a ہمیں گیون ہے فور کے برابر ہے آر گیون ہے ون اوور ٹو کے برابر ہے اے این گیون ہے ون اوور ایٹ کے برابر ہے اور ہم نے این معلوم کرنا ہے کہ what is the value of n ہم فارمولے میں ساری انفارمیشن سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں فارمولا ہے a n equal to a into r for the power n minus one for n greater than or equal to one a n ہمیں گیون ہے ون اوور ایٹ یہ ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اے کی ویلیو فور ہے اور common ratio one over two ہے یہ ویلیو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد the expression becomes one over eight equal to four into one over two to the power n minus one and this can be re return as one over thirty two four کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جاتے ہیں 1 1 1. 1 over over 32 32 is equal to to 2 the power n minus thirty two power n so power ہمیں پڑے گا ہم ری رائٹ کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس آ جائے گا ہمارے پاس موجود ہے برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاورز مسٹ آلسو بھی اکول تو ہمارے پاس اکویشن آ جائے گی این مائنس ون سکس تو ہمارے پاس یہ کلیئرلی آ گیا کہ one over eight is the six term of the geometric progression اچھا اب ہم اگلی اگزامپل میں ہم نے ایک پرٹیکولر ٹرم معلوم کرنی ہوگی لیکن ہمیں فرسٹ ٹرم اور کامن ریشو کے بارے میں جو انفارمیشن ہے that will be provided right the geometric sequence whose second term is nine ہمیں سیکنڈ ٹرم اور فورتھ ٹرم بتائی ہوئی ہے جنرل فارمولا پہلے ہم لکھتے ہیں a n equal to a into r to the power n minus one second term a two کے لیے ہم این کی جگہ ٹو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں so a two is equal to a into r to the power two minus one اور ہمیں گیون ہے کہ اے ٹو کی ویلیو نائن ہے تو اس طرح ہمارے پاس ایک اکویشن آ جاتی ہے nine is equal to a into r اب فورتھ ٹرم بھی ہمیں گیون ہے تو این کی جگہ فور ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا a four is equal to a into r to the power four minus one اور چونکہ فورتھ ٹرم کی ویلو ون ہمارے پاس اویلیبل ہے تو this equation one equal to a into r cube اب اکویشن ون اور ٹو کو ہم نے سالو کرنا ہے تو سالو کرنے کے لیے ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ٹو کو ون سے اور we get this equation one over nine equal to a into r cube over r اور اس طرح یہ سمپلیفائی ہو جائے گا اے کو ہم کینسل کر دیں گے آر بھی کینسل ہو جائے گا and this becomes one over equal to R square and this simplifies to R equal to over three اب آپ آر کی آپ نوٹ کریں کہ دو ویلوز پاسبل ہیں when R square is equal to over nine then R can have two values one over three اور مائنس ون اوور تھری لیکن شروع میں کوشچن میں یہ بتایا گیا تھا کہ this is a sequence of values تو اس لیے ہم نے نیگیٹو کو اگنور کرنا ہے تو آر کی جو value minus one over three ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے اور آر کی کی اے جو ہم کریں گے تاکہ ہمارے پاس ساری کی ساری ویلوز جو ہیں سیکوینس کی پوزیٹو آئیں اب ہم آر کی اس پوزیٹو ویلو کو ون اوور تھری کو پہلی اکویشن میں سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا nine equal to a value of the first term a ہمارے پاس آ جائے گا ٹوئنٹی سیون تو اس طرح ہمارے پاس جیومیٹک سیکوینس آ جائے گی ہم نے فرسٹ ٹرم بھی معلوم کر لی ہے کامن ریشو بھی معلوم کر لی ہے تو اب پوری سیکوینس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس کی چند ٹرمس ہم پہلے لکھ دیتے ہیں the first term is twenty seven اس کو ون اوور تھری سے ملٹیپلائی کریں گے تو سیکنڈ ٹرم نائن آ جائے گی پھر ون اوور تھری سے ملٹیپلائی کرنے سے تھرڈ ٹرم تھری آ جائے گی and so on we have all the sequence now اچھا تو میرا خیال آج کا ہمارا لیکچر تقریباً ختم ہونے والا ہے ختم ہونے سے پہلے میں ایک ریمارک دے دوں آپ کو کہ آپ لوگ جب کمپیوٹر پروگرامنگ کرتے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں تو اس میں آپ اریز کو یوز کرتے ہیں تو اریز آر بیسیکلی سیکوینسز اس میں آپ آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ارے لیتے ہیں اے اور اس میں اے زیرو پہلی ٹرم ہوگی اے ون دوسری ٹرم ہوگی اے تھری تیسری ٹرم ہوگی تو اریز جو ہیں ان کو آپ سیکوینس کی کی ایک شکل آپ سمجھ سکتے ہیں اچھا میرا خیال ہے کہ آج کا ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے and you have understood the concept of sequences ہم نے جو دو اس کی خاص اگزامپلز ٹائپس آف سیکوینسز بتائیں ارتھمیٹک پروگریشن اور جومیٹرک پروگریشن یہ بھی آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے سمجھ لی ہوں گی and I think it's time to say goodbye